حضرات اب آپ کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس سے گجرا والا حضرت مولانا عرف شامی صاحب دس منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار سنا نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوت والرسالت قد انقطعت صدق اللہ العظیم و صدق رسول میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگوں اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ابتدا بھی بنائی ہے اور انتہا بھی بنائی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے جوان ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے یہ اس کی زندگی کی انتہا ہے غرض خالے کے کینات نے ہر چیز کی ابتدا بھی بنائی ہے اور انتہا بھی بنائی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا بھی بنائی ہے اور انتہا بھی بنائی ہے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم السلاۃ وسلام سے ہو رہی ہے اور انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا اول الانبیاء آدم و آخر محمد سلسلہ نبوت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام و آخر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حدیث نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اہمیت کو امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے دو سو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے دو سو مرتبہ دو سو حدیث مبارک سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہو رہا ہے اور یہیں اس کی اہمیت نہیں رکتی اس سے آگے چلیے قرآن پاک کو کھولیے تو ایک سو آیات یہ بتا رہی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم اس بات کی گواہی دیتے ہو جو کام اللہ رب العزت نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا سب صحابہ نے بیک زبان جواب دیا یا رسول اللہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے بلکہ کرنے کا حق ادا کر دیا تو اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا یا اللہ جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کیا نہیں ہے بلکہ کرنے کا حق ادا کر دیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم لکم دینکم علیکم نعمتی اسلام دینا اے پیغمبر آپ کا دین آخری دین آپ کی شریعت آخری شریعت آپ آپ کی کے احکامات آخری احکامات آپ کی نبوت آخری نبوت تو جس طرح اس آیت سے مسئلہ مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات آخری احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے اسی طرح یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اسی وجہ سے امت مسلمان نے قرآن کریم کی ایک سو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو حدیث مبارک کو سمجھا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں بارہ سو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے آنے والی امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی جا سکتی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں مسلمہ کذاب سوال کرتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے صاحب یہ رسول کہتے ہیں جی ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں دوسرا سوال کیا کیا تو مجھے بھی نبی مانتا ہے صاحب یہ رسول تھے فوراً مسئلہ ختم نبوت کی گواہی دی فرمایا تیری اس بکواس کو میرے کان سننا بھی گوارا نہیں کرتے پھر پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے کہا جی ہاں مانتا ہوں دوسرا سوال کیا مجھے نبی مانتا ہے جواب دیا نہیں مانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں آخری نبی مانتا ہوں مسلمہ نے حکم دیا اس کا ایک بازو کاٹ دو کاٹ دیا جلاد موجود تھے پھر سوال کیا مجھے نبی مانتا ہے صحابی رسول نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے کو تسلیم نہیں کر سکتا حکم دیا اس کا دوسرا بازو کاٹ دو دوسرا بازو کاٹ دیا سوال کیا جواب سابق ملا پھر سوال کیا جواب وہی ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں خاتم النبیین مانتا ہوں تو مسلمہ کذاب نے کہا اس کی ایک ٹانگ کاٹ دو کاٹ دی دوسری ٹانگ کاٹ دو کاٹ دی صاحب رسول نیچے گر گئے ہیں جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں مسلمہ آگے آگتا ہے اور ساتھ ہو کر یہ کہتا ہے اب اوپر اوپر سے مجھے نبی مان لے میری عزت بچا لے یہ کیا کہیں گے کہ تجھے اس نے نبی نہیں مانا صحابی رسول تھے وہی جواب دیا کہ تیری اس بکواس کو میرے کان سننا بھی گوارہ نہیں کرتے روایات میں آتے ہیں رسول کی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن رسول نے مسئلہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی آنے والی امت کو بتا دیا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے کو ماننے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یہی بات ہے امت مسلمہ نے بھی اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا ہے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت چل رہی ہے اور جو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے گولی آتی ہے اسے شلنی کر دیتی ہے اور اسی تحریک کے دوران ایک بڑی اپنے بیٹے کی برات کو لے کر جا رہی ہے برات لے کر جا رہی ہے گولیوں کی آواز آ رہی ہے تحریک چلی ہوئی ہے اور کسی سے پوچھتی ہے وہ بڑھیا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے بتایا جاتا ہے اما جان یہ تحریک ختم نبوت چلی ہوئی ہے جو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے وہ بڑھیا مخاطب ہوتی ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا تیرا باپ تیرے بچپن میں فوت ہو گیا تھا میں نے کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے تجھے پالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اس کے لیے پالا تھا آج وقت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اس کے دفاع کا آج تو بھی آگے بڑھ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا اور شہید ہو جا کل میں یہ کہہ سکوں میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں وہ بیٹا بھی فرما بدار تھا ماں کی فرما بداری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تحریک چلی ہوئی ہے ختم نبوت زندہ باد کا جو نعرہ لگاتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے وہ بیٹا آگے بڑھتا ہے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے گولی آتی ہے چھلنی کر دیتی ہے بیٹا نیچے گر جاتا ہے زخموں سے چور چور ہے اور جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں ماں آگے بڑھتی ہے اپنے شہید بیٹے کے خون کا چلو بھر کے آسمان کی طرف پھینکتی اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا تیرے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کیا ہے اسے قبول فرما نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت شہداء ختم نبوت میرے دوستو امت مسلمانیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھا ہے یہی ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت نے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں لیکن آنے والی امت کو بتا دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے کو نہیں مانا جا سکتا صرف ایک نے نہیں دس ہزار نوجوانوں نے دس ہزار نوجوانوں نے انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں یہی بات ہے آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس عقیدے کو لے کر رہی ہے اور گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر امت مسلمہ کو اس عقیدے کی اہمیت کو بتا رہی ہے یہ کتنا اہم عقیدہ ہے اس کا دفاع کرنا کتنا اہم ہے اس کا دفاع کرنا کتنا اہم ہے اور فتنہ قادیانیت کتنا خطرناک فتنہ ہے صرف دو تین اختلاف آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں قادیانی آج یہ اشکال کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے جناب آپ کو ناقائد کی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ایک طرف ہے اور فتنے قادیانیت کا عقیدہ ایک طرف ہے پوری امت مسلمہ متفق ہے اس بات پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یہی عقیدہ ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن اس کے مقابلے میں قادیانیت کا کیا عقیدہ ہے کہ ان کے نبی مرزا غلام محمد قادیانی یہ پہلا اصولی اختلاف ہے اصولی اختلاف ہے کہ امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور قادیانیت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے پوری امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتی ہے اور قادیانیت مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں پہلا اصولی اختلاف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امت فطرہ قادیانیت نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا تو امت محمدیہ سے خارج جب امت محمدیہ سے خارج تو دائرہ اسلام سے خارج دوسرا اصولی اختلاف پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قرآن کریم کی ایک سو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو احادیث مبارک ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قادیانیت اس متفقہ قیدے کے مقابلے میں کھڑی ہو کر اعلان کرتی ہے مرزا قادیانی خود اعلان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے اور ہزاروں نبی آ سکتے ہیں استغفر اللہ تیسرا اصولی اختلاف امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے اس کے مقابلے میں مرزائیت کا یہ عقیدہ ہے مرزا قادیانی خود کہتا ہے اگر میری بات کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے استغفر اللہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے یہ شخص نبی تو دور کی بات ہے میں آپ حضرات سے ہوں یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے اونچی آواز سے بولیں عقیدہ ختم نبوت کی گواہی ہے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور قادیانیت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے آخری بات کرتا ہوں مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ حق تعالی شانو کی شان میں کی آپ وسلم کی توہین کی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا آپ وسلم کی شان نام منصب نبوت پر غاصبانہ قبضہ قبض کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کی توہین و تحقیر کی وہی نبوت کا دعویٰ کیا قرآن کریم کو مسوح کرا دیا اپنی جیلی وہی کا نام قرآن نام پر تج کر رکھا اپنی خود سخت وہی کو قرآن کی طرح ہر خطا سے پاک اور محفوظ سمجھا الغرض اس نے رسول اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ماننے والے متدین کی جماعت کو صحابہ رسول کے نام سے پکارا اپنی بیوی کو سے نام تعبیر کیا اپنے گھر والوں اہل بیت کا نام دیا اصحاب صفحہ کے مقابلے میں اصحاب صفحہ رسول مدنی کے مقابلے میں رسول قدنی گم خضرا کے مقابلے میں گمبد بیضا روزہ اتر کے مقابلے میں روزے متر تین سو تیرہ بدری کے صحابہ کے مقابلے میں تین سو تیرہ چیلوں کی فرست تیار کر کے جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو واجب کرا دیا یہ فطرہ قادیانیت ہے اس فطرے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آواز لگا رہی ہے یہ فتنہ خطرناک فتنہ ہے ایسے بچنا چاہیے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ اکابرین کے نقش قدم پر چل رہی ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت علماء کو طلباء کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ چودہ سو سال سے لے کر اس وقت تک قادیانے سے بڑھ کر کوئی فتنہ ہمارا وجود میں نہیں آیا لہذا اس فتنے سے امت مسلمہ کو بچا لو میری آپ سے درخواست ہے آخری گزارش ہے آخری درخواست ہے فتنہ قادیانے سے خود بھی بچیں دوستو احباب کو بھی بچائیں اور عقیدہ ختم نبوت کا نام بلند کیجئے آخر میں عقیدہ ختم نبوت زندہ باد آپ کہیں گے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت اکابرین شہدائے ختم نبوت زندہ خط